حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر آپ سواری پر سوار ہو کر کہیں گئے ادھر سورج کو گرہن لگ گیا میں دوسری عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان کھڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر تشریف لائے اپنی نماز کی جگہ میں پہنچے پھر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی چنانچہ آپ نے قیام کیا اور بہت لمبا قیام کیا پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہوئے اور پہلے قیام سے ہلکا قیام کیا پھر پہلے رکو سے ہلکا رکو کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور پہلے قیام سے ہلکا قیام کیا پھر اپنے پہلے رکو سے ہلکا رکو کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کچھ کم دیر کھڑے رہے اس طرح چار رکو اور چار سجدے ہوئے ادھر سورج بھی روشن ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں فرمایا تمہیں قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمایا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستر